جو ناچیز نے جگہ جگہ پر دھرنے کے خلاف خطابات کیے وہ دھرنے کی ناجائز اور غیر شرعی جو صورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ بیان کیا ہے وہ ناجائز صورتیں کیا ہیں راستے روکنا شریعت میں حرام ہے میں نے ایک نہیں متعدد احادیث سے مبارکہ سیاح سے ثابت کیا کہ لوگوں کے راستے روکنا فتح الطریق سخت حرام ہے کبیرہ گناہ ہے توڑ پھوڑ کرنی لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناچیز نے جگہ جگہ دھرنے کے خلاف بیانات کیے اور الحمدللہ ہمارا یہ اجتماع احتجاج ان دونوں غلاظتوں سے خالی ہے نہ ہم کسی کے مال کو جان کو نقصان پہنچانا جائز سمجھتے ہیں اور نہ ہی راستے روک کر مسافروں کو ذیل و خوار کرنا مریضوں کو پریشان کرنا بلکہ موت کے گھاٹ اتارنا اس قتل کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں شریعت متارا اس کی اجازت نہیں دیتی لہذا ہمارے متعلقین دوست احباب ہم مشرب و ہم مذہب ان کو میں یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اپنی غلط فہمی کو دور کریں اور اس پرامن احتجاج کے اندر شریک ہوں میں یہ ان سے کہوں گا کہ دوستان اسلام میری اگلی بات سن لو تمبی کا دوسرا حصہ پیش کر رہا ہوں یہ دین کا مسئلہ ہے دین کا مسئلہ ہے کیونکہ قرآن کی عزت کا مسئلہ ہے سنو ہمارے بزرگوں نے رات مجھے تھانے سے کتنے بار فون فرمایا ان کی سادگی اور معصومیت کا اندازہ لگائے یہ پیرانہ سالی اس پیرانہ سالی اس ضعیف العمری اس حلالت کے باوجود آپ نے فرمایا میرے مریدوں کو کہہ دو اور اے فضل احمد تم بھی ایسا سنو کرو واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ میں نے آج کی حضور واپس چلے جائیں گے لیکن آپ ان سے کہیں یہ آپ کو باعزت گھر پر پہنچا دیں آپ نے فرمایا مجھے آپ رہنے میں جیل کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے میں بیٹھا ہوں لیکن مسلمانوں سنو یہ بزرگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرے بزرگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ قرآن کی عزت کا مسئلہ ہے غور سے سنو اگر بزرگوں کا مسئلہ ہوتا ممکن ہے اتنا احتجاج نہ ہوتا میں خود بھی کتنی بار کتنا عرصہ جیل میں رہا ہوں ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اس مرتبہ اس کام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی مسلسل گستاخوں قرآن کی بے عزتی کرنے والوں اللہ رسول کے مقدس ناموں کو نالیوں میں پامال کرنے والے شر پسند منافق قسم کے عناصر مسلسل یہ اقدامات کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست جنہوں نے پوری دنیا کے اندر غیر ممالک میں بھی قرآن مجید فرقان حمید مقدس اورات اللہ رسول کے مقدس ناموں کو محفوظ کرنے اور ان کی عزت کو بچانے ان کو مقدس رکھنے کے لیے کوششیں محنتیں کی ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں وہ کام میں مصروف ہیں میں خود اپنے آنکھوں سے میں نے جا کر دیکھا جب میں عمرہ شریف پر گیا ہوں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضر ہوا وہاں پر ہمارے دوستوں نے مجھے بتایا یہاں پر ہم نے فلاں روڑی سے قرآن مجید اٹھائے فلاں روڑی سے اٹھائے لیکن وہاں کا ایک عجیب ستم ظلم یہ دیکھا کہ وہ ظالم قرآن مجید تو قرآن مجید رہا اللہ تبارک و تعالی کے مقدس اسما جو ہیں ان کے کاغذ مبارک اور قرآن کو دفنانے کے لیے بھی جگہ نہیں دیتے دفنانے کے لیے بھی وہاں جگہ نہیں دیتے تو ہمارے دوست بچارے پہاڑوں میں جا کر وہاں پر جو گندگی میں غلازت میں ملوث اور آلودہ کاغذات مبارکہ ہوتے تھے ان کو پہاڑوں میں جا کر شہید کرتے تھے قریب میں ان کو شہید کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے روڑیوں پر پھینکنے کے لیے ان کو ساری فرصت تھی لیکن روڑیوں سے اٹھانے کے بعد اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے اللہ کے نام کی تو اس کی اجازت بھی وہ نہیں دیتے تھے تو یہاں پر میں نے اب دیکھنا غور سے سننا ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا یہ ظلم شرپسند عناصر گستاخان قرآن اور گستاخان رسول جو اللہ رسول کا نام نیچے پھینکتا ہے وہ گستاخ رسول ہے وہ گستاخ خدا ہے ایسی عجیب بات ہے اگر کسی دوسرے مذہب کا اشتہارات لگے ہوئے کسی فرقے اور مذہب کے اللہ رسول کے نام کے ان کو کھرچ کر نیچے پھینک دے اللہ رسول کے نام کو کھرچ کر نیچے پھینک دے تو اس کے خلاف تو احتجاج ہو سنیوں کی طرف سے انہوں نے گستاخی کی ہے لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ خود خدا رسول کے ناموں کو اشتہار کے ذریعے نیچے پھینکنا گندی نالیوں پر لگانا یہ سارا ظلم گستاخی کا سلسلہ ہے کرسا دراز سے جاری دیکھ رہا ہوں دیکھا آپ بھی دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ جو قرآن پاک غلاستوں نجاستوں میں پلیدیوں میں ملوث آلودہ لبڑے ہوئے جن کے کاغذات کے اندر پلیدی پیشاب پخانہ جذب ہو چکا ہوتا ہے جذب ہو چکا ہوتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اور ان کا ایک ہی حل ہے اور شریعت کے اندر عقل کے اندر حکمت کے اندر ایک ہی فرض ہے کیا کہ ان کو شہید کیا جائے ان کو شہید کیا جائے آگ پاک چیز ہے پاک چیز ہے آگ خود پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے جہلوں کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ متحرات میں سے ہے متحرات میں سے فوکائے کرام نے جن چیزوں کو متحرات یعنی دوسری پلید چیزوں کو پاک کرنے والیاں شمار فرمایا ان متحرات کے اندر ہمارے فقہ نے آگ کو بھی لکھا ہے ہاں جی شرح اناف القبیر اناف القبیر شرح جامع صغیر امام محمد کی کتاب جامع صغیر جو ہے اس پر جو مولانا لکھنوی رحمہ اللہ کی شرح ہے اس کے اندر تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیس بائیس متحرات ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک آگ کو رکھا ہے اب بتائیں جو چیز خود دوسری چیز پلیت چیزوں کو پاک کرنے والی ہے تو اس کے اندر وہ اوراق جو غلازت میں گندگی میں ملوث ہوں ان کو جلانے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے اب بات کو سمجھنا مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل قانون قانون کی یہ ستم ظریفی یہ ظلم یہ اندھاپن اور گستاخان قرآن کا یہ ظالمانہ عمل کہ پرچہ کروا کے اندر کرا دینا اور مطالبہ یہ کرنا کہ گندگی اور غلازت میں ملوث قرآن مجید اور مقدس جو ہیں حدیث ہے اللہ رسول کے نام ہے ان کو اسی طرح رہنے دو یہ مطالبہ گستاخی کا مطالبہ ہے یہ مطالبہ خود گستاخی ہے کفر ہے کوئی مسلمان عام سے عام بندہ بھی یہ اس مطالبے کو جائز نہیں سمجھ سکتا وہ گستاخی سمجھے گا جس طرح کے پرانے مجید کو مقدس اور کو اللہ رسول کے ناموں کو پلیدی لگانا کفر ہے پلیدی میں ڈالنا کفر ہے اسی طرح پلیدی کے ساتھ رکھنا بھی کفر ہے اور پلیتی کے ساتھ رکھنے کا مطالبہ کرنا بھی کفر اور گستاخی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اے میرے دوستو اب ان لوگوں کا یہ مسلسل ظالمانہ عمل کافرانہ عمل گستاخانہ عمل اور پھر ظلم و ستم قانون کا یہ ہمیں اس بات پر مجبور کر کے لایا ہے کہ ہم یہ احتجاج کریں اور پرامن طریقے سے حکومت کو بتائیں کہ کیا ہے یار فرون بھی گزرا ہے پیچھے تو فرون کے قانون کے اندر بھی اتنا ظلم نہیں تھا کم از کم اتنا تو ہو کہ دونوں جانبوں فریقین کو بلا کر ان کے قائدین ان کے پیشواؤں کو بلا کر تحقیق کی جائے ایک قانون ہوتا ہے ایک شریعت ہے ایک قانون ہوتا ہے کیا ایک قانون ہے ایک شریعت ہوتی ہے ایک قانون ہے ایک شریعت ہوتی ہے ایک قانون ہے ایک شریعت ہوتی ہے دو چیزیں ہیں جو ملوث اور آلودہ قرآن مجید اور مقدس اوراق ہیں ان کو جلانے محفوظ کرنے کی نیت کے ساتھ جلانے کے متعلق تعزیرات پاکستان بالکل خاموش ہے کوئی دفعہ اس پر نہیں لگ سکتی تعزیرات کے اندر ایسی کوئی دفعہ نہیں ہے جو دو سو پچانوے اے ہے اس کا اطلاق اس عمل پر ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا وہ قرآن مجید صحیح سالم پاکیزہ اور وہ بھی توہین کی ارادے اور نیت سے یہ لفظ ہے ادھر توہین کی نیت اور ارادے سے اگر کوئی شخص جلائے تو اس پر دو سو پچانوے لگتی ہے کیا ظلم و ستم ہے دو سو پچانوے لگا دینا جو ناقابل ضمانت بنایا گیا ہے یار اپنے قانون کو سمجھنے والے ہی نہیں رہے شریعت مطالعہ میں فرض ہے فرض ہے فرض ہے میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ثابت کر سکتا ہوں میں تمام مسالک کے لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ثابت کر سکتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایسے کاغذات کو جلایا جائے شہید کیا جائے تاکہ ہمیشہ کی بے ادبی گستاخی سے محفوظ ہو جائیں تو عجیب بات یہ ہے کہ جو تمام مسالے کے اندر تو شریعت کے اندر جس کو جلانا فرض ہے قانون اس سے خاموش ہے قانون خاموش ہے تو پھر دفاع لگانے کا کیا مانا ہے پھر کسی کو مجرم بنا کر اندر رکھنے کا کیا مانا ہے جب قانون میں جرم نہیں جب شریعت میں فرض ہے قانون میں جرم نہیں شریعت میں فرض ہے قانون میں جرم نہیں تمام مسالک کے نزدیک فرض ہے تو پھر جو ہمارے دوست احباب کرتے ہیں وہ جرم نہیں فرض ہے اور جو فرض جو جرم ہے وہ ہمارے احباب کرتے نہیں جو یہ کرتے ہیں وہ جرم نہیں جو جرم ہے وہ یہ کرتے نہیں جو یہ کرتے ہیں وہ فرض ہے اور جو فرض ہے وہ دوسرے کرتے نہیں عجیب بات ہے یار عجیب بات ہے اندھیر نگری اور اندھیر راجے والی بات ہے میں صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ احتجاج اس لیے کیا کہ قرآن مجید کو اللہ معذ اللہ انتہائی گندی گستاخانہ حالت میں چھوڑنے کا مطالبہ اور معاملہ کیا جا رہا ہے قانون ان لوگوں کی حمایت کر رہا ہے لہذا قرآن کی عزت بچانا اور قرآن کی عزت کے لیے نکلنا یہ ہمارا فرض ہے کیوں میرے دوستوں تمام اس بات سے متفق ہو کہ نہیں ہو اور یقیناً متفق ہو پوری دنیا اس سے متفق ہے میں یہ پوچھنا یہ پوچھنا بھی جائز نہیں سمجھتا تھا اس وجہ سے کہ یہ کافروں سے تو پوچھ سکتے ہیں مسلمانوں سے کیوں پوچھے مسلمانوں سے یہ پوچھنا ہی جائز نہیں ہے لہذا جب آپ حضرات تمام متفق ہیں سب مسلمان اس کے ساتھ متفق ہیں کہ یہ آسن اقدام ہے جو ہم کرتے ہیں یہ صحیح عمل ہے یہ ہمارا خالی نہیں خاصا ہونا چاہیے ہم تک محدود نہیں رہنا چاہیے یہ ہماری دعوت پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہے وہ سب یہی کام کریں کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رسول کے نام کے مقدس اوراق گرانے کے اندر تو ساری دنیا مصروف ہے اور تعظیم کرنے اٹھانے کے اندر اگر چند لوگوں نے مصروفیت مشغولیت اور اس مبارک عمل کے اندر شرکت کا کام کیا ہے حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی اتنا حوصلہ شکنی کرنا اللہ رسول کے مقابلے میں اتنا ظلم و ستم کرنا تو ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں میں تفصیلی بیان گیارہ بجے کے بعد کروں گا ان شاء اللہ عزیز ہمارے بزرگ معذور ہیں وہ ایک الگ بات ہے وہ میں انشاءاللہ شاء گیارہ بجے کے بعد میں تفصیل عرض کروں گا اس وقت میں تنبیہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک تو ادھر ادھر نہیں جانا تمام دوست جو آئیں وہ ادھر ہی بیٹھ جائیں یہ جانے کا سلسلہ ختم کریں دوسری بات یہ ہے کہ وہ تقریریں سن کر اور گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے مارنے والوں ناچیز کو جگہ جگہ پر بلانے والوں اگر تم قرآن کی عزت کے لیے ادھر نہیں آتے تو میں پوچھتا ہوں تم کون سی بیماری کا علاج ہو اور تمہارا اچار ڈالنا ہے تمہارا اچار ڈالنا ہے تمہارا اچار ڈالنا ہے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں جتنی دنیا میں میرے دوست سن رہے ہیں ان کا فرض بنتا ہے جب تک ہمارا یہ جائز شرعی مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا ہم یہاں پر موجود رہیں گے اور ایسا تارک بن زیاد آگو بیڑیاں ساڑ کے آئے بیٹھے ہیں تارک بن زیاد آگو بیڑیاں ساڑ کے آئے بیٹھے ہیں اور سن لو ہم تنخواہ خار نہیں ہیں ہم تنخواہ خار نہیں ہیں ہم تنخواہ خار نہیں ہیں کرایہ دار نہیں ہیں ہم اللہ رسول کے لیے خون کا ایک قطرہ گرانے کے لیے بڑے شوق سے تیار رہتے ہیں نچھے خرقہ پوشوں کو نچھے خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو پوچھن کی یہ دے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں مسلمانوں اور دوستوں اپنے اپنے علاقے میں یہ پیغام روانہ کرو فوراً پیغام روانہ کرو استاد چشتی کہتا ہے جتنے دوست ہیں وہ فوراً پہنچ جائیں فوراً پہنچ جائیں فوراً یہاں پر پہنچ جائیں اور اگر کوئی یہاں پر نہیں پہنچتا تو اس کا ہمارے شری فرض کے لحاظ سے اور شری حکم کے لحاظ سے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر وہ کسی کا کسی کا کوئی ادارہ ہے کچھ ہے ہم اس سے بالکل لا تعلق ہیں ہم قرآن کی عزت کے لیے قرآن کی عزت خدا کی عزت قرآن کی عزت رسول کی عزت قرآن کی عزت صحابہ کی عزت قرآن کی عزت اہل بیت کی عزت قرآن کی عزت تمام اولیاء کی عزت قرآن کی عزت مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت قرآن کی عزت مسلمان بزرگوں کی عزت قرآن کی عزت سارے اہل اسلام کی عزت ہے اور سنو سنو یہ ذرائع ابلاغ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں میں ذرائع ابلاغ کے لوگوں سے لوگوں سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے فضل سے ہمارا سامنا کرنے کے لیے دنیا قاصر ہے ہمارا سامنا کرنے کے لیے دنیا کافر ہے یہ چور اور خبیص ہاتھ کنڈے استعمال کرنا پرچے کروانا یہ فرونی سنت ہے فرونی سنت ہے مکاروں کا طریقہ ہے اگر کسی کے سینے کے اندر دل ہے علم ہے دماغ ہے روحانی طاقت رکھتا ہے تو ہمارے مقابلے میں علمی میدان کے اندر آئے یہ کیا بدماشی ہے سنو ادھر دیکھو ایمان سے کہتا ہوں تھانے سے پرچہ کٹوانا کوئی مشکل نہیں ہے چند پیسے لگا دو پرچہ آ جاتا ہے جھوٹے پرچے کروا لو اور ظالمو یہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کرو میں بتاؤں گا کہ تم قرآن کے دشمن ہو قرآن کے گستاخ ہو خدا رسول کے گستاخ ہو اور ہم قرآن کے بھی دوست ہیں خدا رسول کے بھی دوست ہیں

اللہ کے فضل سے دیکھو کوئی روڈ بلاک نہیں کیا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی اب بات کو سمجھنا دوستوں میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں یہ بھیڑ چال چھوڑ دو دس آ رہے ہیں دس جا رہے ہیں جو آنا ہے بیٹھ جاؤ اگر تم نے میں آپ کو صاف کہنا چاہتا ہوں اگر تم نے کوفیوں والا کام کیا جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہوتا چلا آ رہا ہے اگر تم نے کوفیوں والا کام کیا تو کوئی بات نہیں اللہ کے فضل سے ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے باقی انشاءاللہ شاء اللہ عزیز گیارہ بجے کے بعد جمعہ کی نماز سے پہلے تفصیلی بیان جناب کو پیش کرے گا